جناب علی ایک سوال ہے میری ذرا آپ کی خدمت میں ماشاء اللہ میاں بیوی میں بہت محبت ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت اور آقا کریم علیہ صلاح والسلام کی محبت پر مان ہو کہ جنت بھی آقا کریم علیہ صلاح اسلام کے صدقے میں ضرور ملے گی اور پھر یہ خواہش ہو کہ میری یہی پیاری بیوی جنت میں بھی میری رفیق ہو تو اس صورت میں جو کیا فقط بیوی کی رفاقت ہی کفایا نہیں ہے جنت میں یا ہورے بھی ہونا ضروری ہیں اس بارے میں ذرا بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جناب جی ماشاء اللہ اللہ کرم کرے ایسے ہاں، جوڑا جو ہے دنیا میں نیک بیوی نیک مردم کی جوڑی تو یہاں بھی رہے گی ان لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ دنیاوی بیوی جو ہے یہ وہاں سردار ہوگی ہیروں کی اور وہاں اللہ دلہ مدو ہوں ہر انسان پر جو ہے وہ چالیس یا سو مرد کی طاقت عطا فرمائے گا تو وہاں بیویاں بھی ہیروں جو ہاں وہ ملیں گی اللہ دلہ مدو کریم کرم کرے تو چونکہ مرد کو اتنی ہی اشتہار ہوگی جتنا اس کا عمل ہوگا اسی لحاظ سے اللہ دلہ مقدور کو اس پر کرم نوازی فرمائے گا اور یہ بیوی جو ہے یہ اصل میں سردار ہوگی اور وہاں یہ یعنی ان میں جو بنیادی حسد ہوتا ہے نا شوقن کا یہ نہیں ہوگا وہاں تو یہ ہے کہ یہاں دو بیویاں ہوں تو ایک بیوی دوسری سے جلتی ہے وہاں یہ نہیں ہوگا وہاں ہر بیوی دوسری پر دوسری سے پیار کرے گی رشک ہوگا حسد نہیں ہوگا ایک دوسری کے خلاف چونکہ وہاں اللہ جلنا مسجد کے ان کا وعدہ ہے کہ دلوں سے حسد دیگر کیما جو ہے وہ نکال دے گا یہ ساری کی ساری جو ہیں ایک شخص کی بیویاں جو ہیں وہ خوش و خرم رہیں گی اور ان میں یہ بنیادی معاملہ جو ہے حسد وغیرہ کا یہ نہیں ہوگا اور یعنی جس یہاں جس کی بیوی ہے قیامت کے دن وہ اسی کی بیوی بن کر اٹھے گی اگر اس نے یعنی شادی نہیں کی ہے تو اگر یہاں شادی کر لی ہے تو پھر جو دوسرا خاند ہے وہ اس کے نکاح میں اترے گی تو جو نیک نیا بیوی ہے یقیناً وہاں بھی وہ جوڑا کام دائم رہے گا اور جو اللہ معاف کرے کوئی ایک ان میں سے جہنمی ہے اگر تو دوسرے کو اللہ جل مجدور کروں اگر بیوی نیک ہے اور مرد جہنم میں چلا گیا تو اللہ اس کو کسی نیک آدمی کے ساتھ اس کی شادی فرمائے گا اور اگر میاں نیک ہے بیوی اللہ معاف کرے جہنم میں چلی گئی تو اس کو بھی کسی نیک عورت کی بھی جو ہے وہ سنگت ملے گی اور اس کے بعد ہیریں بھی اس کی نوکر دان کر وہاں رہیں گی